طلحہ بن اوف کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس یہ حدیث صحیح ہے